انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان بے شک اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت والے ہیں ان کی توبہ کی قبولیت کا وعدہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی نہ ان کی توبہ ہے جو کفر پر ہی مر جائیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک ناک تیار کر رکھے ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے بھول کر جو گناہ سرزد ہو جائے اس کی توبہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو نواقفیت کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھیں پھر توبہ کر لیں گو یہ توبہ فرشتہ موت کو دیکھ لینے کے بعد غرغرے سے پہلے ہو مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں جو بھی قصدن یا غلطی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے جب تک کہ اس سے باس نہ آ جائے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جو گناہ کرے وہ جہالت ہے قطادہ رحمہ اللہ بھی صحابہ کے ایک مجمع سے اس طرح کی روایت کرتے ہیں عطا رحمہ اللہ اور ابن عباس صدی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے جلدی توبہ کر لینے کی تفسیر میں مروی ہے کہ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو دیکھ لینے سے پہلے عالم سکرات کے قریب کہا گیا ہے یعنی عین موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں کے طاری ہونے کے وقت اپنی صحت میں توبہ کر لینی چاہیے غرغرے کے وقت سے پہلے کی توبہ قبول ہے اکریمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کل کی کل قریب ہی ہے اس کے متعلق حدیثیں سنیے سنن ترمیدی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرہ شروع نہ ہو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مؤمن بندہ اپنی موت سے مہینہ بھر پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں یہاں تک کہ اس کے بعد بھی بلکہ موت سے ایک دن پہلے بھی بلکہ ایک ساعت پہلے بھی جو بھی اخلاص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہا اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس پر لانت نازل فرمائی تو اس نے ڈھیل طلب کی اور کہا اے اللہ آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم کہ ابن آدم کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں اس کے دل سے نہ نکلوں گا اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم میں بھی جب تک اس میں روح رہے گی اس کی توبہ قبول کروں گا ایک مرفوع حدیث میں بھی اس کے قریب قریب مروی ہے بس حدیث سے اور ابو قلابہ رحمہ اللہ کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے اور اسے اپنی حیات کی امید ہے تب تک وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس پر رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے ہاں جب زندگی سے مایوس ہو جائے فرشتوں کو دیکھ لے اور روح بدن سے نکل کر حلق تک پہنچ جائے سینے میں گھٹنے لگے حلق میں اٹکے غرغرہ شروع ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ مرتے دم تک جو گناہوں پر اڑا رہے اور موت دیکھ کر کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فلم مطلب یہ ہے کہ ہمارے عذابوں کا معائنہ کر لینے کے بعد ایمان کا اقرار کرنا نفع نہیں دیتا اور جگہ ہے یوم ربک مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق سورج کو مغرب کی طرف سے چڑھتے ہوئے دیکھ لے گی اس وقت جو ایمان لائے یا نیک عمل کرے اسے نہ اس کا عمل نفع دے گا نہ اس کا ایمان مشرق کی بخشش نہیں ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کفر و شرک پر مرنے والے کو بھی ندامت و توبہ فائدہ نہ دے گی نہ فدیہ اور بدلہ قبول کیا جائے گا گو زمین بھر کر سونا دینا چاہے ابن ابا صدی اللہ عنما وغیرہ فرماتے ہیں یہ آیت اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت دردناک المناک ہمیش ہمیشگی والے عذاب تیار کر رکھے ہیں